خواتین کے حقوق اور اسلام اسلامی حکومت کے متعلق عام طور پر یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ایک بڑا تاریخ دور ملک پر مسلط ہو جائے گا اور قوم کی ساری ترقی رک جائے گی خصوصیت سے یہ چیز بھی کہی جاتی ہے کہ اسلامی نظام میں عورتوں کی پوزیشن گر جائے گی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ عورتوں کے لیے بھی ویسی ہی بابرکت ثابت ہوگی جیسی مردوں کے لیے ہے میں مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت میں خواتین کی کیا پوزیشن ہوگی نمبر ایک عورت کی رائے اور مستقل شخصیت اسلام موجودہ زمانے کی جمہوریت سے سینکڑوں برس پہلے عورتوں کے حق کے رائے دہی کو تسلیم کر چکا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب عورت کی مستقل شخصیت ہی سے انکار کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عورت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی ایک ہے ایسے تاریخ دور میں اسلام نے سب سے پہلے عورت کی شخصیت کا اس بات کیا اور اس سے اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق بخشا اسلامی حکومت میں ہر بالغ عورت کو ووٹ کا حق اسی طرح حاصل ہے جس طرح ہر بالغ مرد کو یہ حق حاصل ہے نمبر دو عورت کی وراثت اور ملکیت اسلام عورتوں کو وراثت اور مال و جائیداد کی ملکیت کے پورے پورے حقوق دیتا ہے ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو صنعت و حرفت میں لگائیں اور اس اس سے جو نفع ہو کی بلا شرکت مالک ہوں بلکہ اگر ان کے پاس وقت بچا ہو تو ان کو اس کا بھی حق ہے کہ بطور خود کوئی کاروبار کوئی محنت کریں اور اس کی آمدنی کی ملکیت پوری طرح انہیں حاصل ہو ان کے شوہروں اور باپوں کو ان کے املاک پر کسی قسم کے اختیارات حاصل نہیں ہیں حقوق کی حفاظت اسلامی حکومت میں یہ ناقص ازدواجی قانون جو انگریزی دور سے یہاں رائج ہے اور جس نے بہت سی مسلمان عورتوں کے لیے دنیا کی زندگی کو دوزخ کی زندگی بنا رکھا ہے بدل دیا جائے گا اور اسلام کا حقیقی قانون ازدواج جاری کیا جائے گا جو عورتوں کے حقوق و مفاد کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے میری کتاب حقوق زوجین میں آپ پر واضح ہوگا کہ مردوں اور عورتوں کے جملہ حقوق و مفاد کی حفاظت اسلام کے قانون کے سوا اور کسی قانون میں نہیں ہے اسلام کی حکومت میں ایسا ازدواجی قانون نافذ ہوگا جو آپ کی ساری شکایات ختم کر دے گا نمبر چار عورتوں کی اعلیٰ اور معیاری تعلیم اسلامی حکومت میں عورتوں کو تعلیم سے محروم نہیں رکھا جائے گا جیسا کہ غلط فہمیاں پھیلانے والے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے بلکہ ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جائے گا اس میں اسلامی حدود کی پابندی کی جائے گی مگر بہر صورت ہر شعبے میں اونچے معیار کی اعلیٰ سے اعلیٰ زنانہ تعلیم کے انتظامات ضرور کیے جائیں گے نمبر پانچ عورت اور فوجی تربیت ہم مسلمان عورتوں کو ضروری فوجی تعلیم دینے کا بھی انتظام کریں گے اور یہ بھی انشاءاللہ اسلامی حدود کو باقی رکھتے ہوئے ہوگا میں بارہا اپنے رفقا سے کہہ چکا ہوں کہ اب قومیت کی لڑائیاں حد سے بڑھ چکی ہے اور انسان درندگی کی بدتر سے بدتر شکل اختیار کر رہا ہے ہمارا سابقہ ظالم طاقتوں سے ہے جنہیں انسانیت کی کسی حد کو بھی پھاند جانے میں تعمل نہیں ہے کل اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ پیش آ جائے تو نہ معلوم کیا کیا درندگی اور وحشت ان سے صادر ہو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو مدافعت کے لیے تیار کریں اور ہر مسلمان عورت اپنی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے پر قادر ہو انہیں اسلحہ کا استعمال سیکھنا چاہیے وہ سواری کر سکتی ہو سائیکل اور موٹر چلا سکے فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد جانتی ہو پھر صرف اپنی ذاتی حفاظت ہی کی تیاری نہ کرے بلکہ ضرورت ہو تو جنگ میں مردوں کا ہاتھ بٹا سکے ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلامی حدود کے اندر اندر کرنا چاہتے ہیں ان حدود کو توڑ کر نہیں کرنا چاہتے قدیم زمانے میں بھی مسلمان عورتوں نے اسلحے کے استعمال اور مدافعت حاصل کی تھی لیکن انہوں نے پورے فنون سپاہ گیری اپنے باپو بھائیوں اور اور سے سیکھے تھے پھر عورتوں نے عورتوں کو تربیت دی تھی اب بھی یہ صورت بآسانی اختیار کی جا سکتی ہے کہ فوجی لوگوں کو اپنی محرم خواتین کی تربیت پر معمور کیا جائے اور پھر جب عورتیں کافی تعداد میں تیار ہو جائیں تو ان کو دوسری عورتوں کے لیے معلم بنا دیا جائے یہ چند امور میں نے مثال کے طور پر بیان کیے ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اسلامی حکومت میں عورت کو محض گڑیا بنا کر نہیں رکھا جائے گا جیسا کہ بعض نادانوں کا گمان ہے بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ ترقی کا موقع دیا جائے گا